حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو میں اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں پکڑ لیتا تھا تاکہ انہیں ٹھنڈا کروں پھر جب ہاتھ جلنے لگتا تو انہیں دوسری ہتھیلی میں منتقل کر لیتا تھا پھر جب میں سجدہ کرتا تو انہیں اپنے ماتھے کے نیچے رکھ لیتا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار بیاسی